اے پیغمبر یقین جانو کہ جن لوگوں نے اپنے دین میں تفرقہ پیدا کیا ہے اور گروہوں میں بٹ گئے ہیں ان سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے ان کا معاملہ تو اللہ کے حوالے ہے پھر وہ انہیں جتلائے گا کہ وہ کیا کچھ کرتے رہے ہیں